السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اعلی رسول کریم بعد سبق نمبر آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ٹو تھری چار سو تیس بہت دھیان سے سنیے اور امیجز بنانے والے پوری دعا کا امیجز بنا لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو ایک وظیفہ بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ میری بیٹیوں صبح پڑھ لو اتنا تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو گی اور شام کو پڑھ لو تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گی تنہائی میں اپنی بچیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ سکھاتے تھے بتاتے تھے اور کہتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے خاص ہے بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمان مرد و عورتوں کے لیے ہے صبح ایک مرتبہ پڑھ لو شام کو ایک مرتبہ پڑھ لو چوبیس گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا آدمی یہ حدیث نسائی میں ہے اور یہ حدیث مجر رابع فی ثواب العمل صالح میں ہے صفحہ تین سو دس پر ہے اور اگر انشاءاللہ وقت ملا تو مومن کے ہتھیار میں جو آگے بڑھائیں گے اس کو اس میں بھی یہ حدیث لکھ دیں گے انشاءاللہ اب وہ دعا کیا سکھاتے تھے وہ دعا میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور امیجز بنانے والے امیجز بھی بنا لیں پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ و وبی ولا حول ولا قوت الا عل بلاشا اللہ کان وما لم یشا لم یکن اعلم ان اللہ على كل شيء قدير ان اللہ قدا بیکل شعی ان علم بس یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو گھر جا کے سکھاتے تھے بیٹی تو صبح اتنا پڑھ لے شام کو اتنا پڑھ لے چوبیس گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہے گی امیجز بنانے والے اس کا امیجز بنا لے اور اس کی سرخی اوپر لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا حفاظت کا ایک عجیب نسخہ بس یہ اتنا لکھ لو امیجز یہ سرخی آ جائے گی اور جو ہے نیچے جو ہے دعا آ جائے گی اور یہ دعاؤں کا اہتمام کریں بچیاں بھی اہتمام کریں مرد بھی اہتمام کریں اور میں نے سارے حوالے دے دیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ہر شر سے ہر مکرو سے میں دعا کرتا ہوں اس وقت میں کہ اللہ اس امت کو اس امت کے مرد اور عورتوں کو ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے اے اللہ اس امت کے مردوں کی اور عورتوں کی عافیت سے تو حفاظت فرما ہر بری نظر والے کی بری نظر سے اللہ تو حفاظت فرما صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اس کا اپنا معمول بنا لیجیے اللہ تعالی ہماری ہماری اس محنت کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين